دفتری منشی پریم چند رفاقت حسین دفتر کا دفتری تھا دس روپے ماسک ویتن پاتا تھا دو تین روپے باہر سے پھٹ کر کام سے مل جاتے تھے یہی اس کی جیوکا تھی پر وہ اپنی دشا پر سنتشٹ تھا اس کی آنترک اوستھا سے گیات نہیں پر وہ سدیو صاف ستھرے کپڑے پہنتا اور پرسن چت رہتا قرض اس شرینی کے منشیوں کا آبھوشن ہے رفاقت پر اس کا جادو نہیں چلتا تھا اس کی باتوں میں کرترم ششٹاچار کی جھلک بھی نہ ہوتی بے لاگ اور کھری کہتا عملوں میں جو برائیاں دیکھتا صاف کہہ دیتا اسی صاف گوئی کے کارن لوگ اس کا سمان حیثیت سے زیادہ کیا کرتے اسے پشوؤں سے وشیش پریم تھا ایک گھوڑی ایک گائے کئی بکریاں ایک بلی اور ایک کتا اور کچھ مرغیاں پال رکھی تھیں ان پشوؤں پر جان دیتا تھا بکریوں کے لیے پتیاں توڑ لاتا گھوڑی کے لیے گھاس چھیل لاتا یدپی اسے آئے دن مویشی کھانے کے درشن کرنے پڑتے اور اس کا یہ نسوارتھ پریم تھا کسی نے اسے مرغیوں کے انڈے بیچتے نہیں دیکھا اس کی بکریوں کے بچے کبھی بوچڑ کی چھری کے نیچے نہیں گئے اور اس کی گھوڑی نے کبھی لگام کا منہ نہیں دیکھا گائے کا دودھ کتا پیتا بکری کا دودھ بلی کے حصے میں آتا اور جو کچھ بچا رہتا وہ آپ پیتا تھا سوبھاگیہ سے اس کی پتنی بھی سادھوی تھی یدپ اس کا گھر بہت چھوٹا تھا پر کسی نے دوار پر اس کی آواز نہیں سنی کسی نے اسے دوار پر جھانکتے نہیں دیکھا وہ گہنے کپڑوں کے تگادوں سے پتی کی نیند حرام نہ کرتی تھی دفتری اس کی پوجا کرتا تھا وہ گائے کا گوبر اٹھاتی گھوڑوں کو گھاس ڈالتی بلی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتی یہاں تک کہ کتے کو نہلانے سے بھی اسے گھرنا نہ ہوتی تھی برسات کا دن تھا ندیوں میں باڑھ آئی ہوئی تھی دفتری کے کرمچاری مچھلیوں کا شکار کھیلنے چلے شامت کا مارا رفاقت بھی ان کے ساتھ ہو لیا دن بھر شکار کھیلا کیے اور شام کو موسلا دھار پانی برسنے لگا کرمچاری نے تو ایک گاؤں میں رات کاٹی دفتری گھر چلا پر اندھیری رات راہ بھول گیا اور ساری رات پھٹکتا پھرا کال گھر پہنچا تو ابھی اندھیرا ہی تھا لیکن دونوں دوار پٹ کھلے ہوئے تھے اس کا کتا پونچھ دبائے کرن سور سے کراہتا ہوا آ کر اس کے پیروں پر لوٹ گیا دوار کھلے تو دفتری کا کلیجا سن ہو گیا گھر میں قدم رکھے تو بالکل سناٹا تھا دو تین بار استری کو پکارا کنتو کوئی اتر نہ ملا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا اس نے دونوں کوٹریوں میں جا کر دیکھا وہاں بھی اس کا پتہ نہ ملا تو پشو شالہ میں گیا بھیتر جاتے ہوئے اگیات بھے ہو رہا تھا جو کسی اندھیرے کھوہ میں جاتے ہوئے ہوتا ہے اس کی استری وہیں بھومی پر چت پڑی ہوئی تھی منہ پر مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے آنکھیں پتھرا گئی تھی لکشنوں سے انمان ہوتا تھا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے دوسرے دن رفاقت آیا تو اسے پہچاننا مشکل تھا معلوم ہوتا تھا برسوں کا روگی ہے بالکل کھویا ہوا گمسم مانو کسی دوسری دنیا میں ہے سندھیا ہوتے ہی وہ اٹھا اور استری کی قبر پر جا کر بیٹھ گیا اندھیرا ہو گیا تین چار گھڑی رات بیت گئی پر دیپک کے ٹمٹماتے ہوئے پرکاش میں اسی قبر پر نیراشیہ اور دکھ کی مورتی بنا بیٹھا رہا مانو مرتو کی راہ دیکھ رہا ہو معلوم نہیں کب گھر آیا اب یہی اس کا نتیہ کا نیم ہو گیا پراتہ کال اٹھ کر مزار پر جاتا جھاڑو لگاتا پھولوں کے ہار چڑھاتا لوبان جلاتا نو بجے تک قرآن کا پاٹھ کرتا سندھیا سمے بھی یہی کرم شروع ہو جاتا اب یہی اس کے جیون کا نیمت کرم تھا اب وہ انتر جگت میں بستا تھا بہائے جگت سے اس نے منہ مو موڑ لیا شوق نے اسے ورکت کر دیا تھا کئی مہینے تک یہی حال رہا کرمچاریوں کو دفتری سے سہانوتی ہو گئی اس کے کام کر لیتے اسے کشٹ نہ دیتے اس کی پتنی بھکتی پر لوگوں کو وسمے ہوتا تھا لیکن منشیہ سرودا پران لوک میں نہیں رہ سکتا وہاں کا جلوایو اس کے انو انوکول نہیں وہاں پر وہ روپمے رسمے بھاونائیں کہاں وراگ میں وہ چنتامے الاس کہاں وہ آشامے آنند کہاں دفتری کو آدھی رات تک دھیان میں ڈوبے رہنے کے بعد چولہا جلانا پڑتا پراتہ کال پشوؤں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی یہ بوجھا اس کے لیے اسہ تھا اوستھا نے بھاوکتا پر وجے پائی مرو بھومی کے پیاسے پتھک کی بھانتی دفتری پھر دامپتیہ سکھ جل سروت کی اور دوڑا پھر وہ جیون کا یہی سکھد ابنیہ دیکھنا چاہتا تھا پتنی کی اسمرتی دامپتیہ سکھ کے روپ میں ولین ہونے لگی یہاں تک کہ چھ مہینے میں اس استھتی کا چنہ بھی شیش نہ رہا اس محلے کے دوسرے سرے پر بڑے صاحب کا اردلی رہتا تھا اس کے یہاں سے وواہ کی بات چیت ہونے لگی میاں رفاقت پھولے نہ سمائے اردلی صاحب کا سمان محلے میں کسی وکیل سے کم نہ تھا ان کی آمدنی پر انیک کلپنائیں کی جاتی تھیں سادھارن بول چال میں کہا جاتا تھا کہ جو کچھ مل جائے وہ تھوڑا ہے وہ سوئم کہا کرتے تھے کہ تکابی کے دنوں میں مجھے جیب کی جگہ تھیلی رکھنی پڑتی تھی دفتری نے سمجھا بھاگیہ ادے ہوا اس طرح ٹوٹے جیسے بچے کھلونے پر ٹوٹتے ہیں ایک ہی سپتاہ میں سارا ودھان پورا ہو گیا اور نو ودھو گھر میں آ گئی جو منشیہ کبھی ایک سپتاہ پہلے سنسار سے ورکت جیون سے نراش بیٹھا ہو اسے منہ پر صحرا ڈالے گھوڑے پر سوار نو کسم کی بھانتی وکست دیکھنا مانو پرکرتی کی ایک ولکشن وویچنا تھی کنتو ایک ہی اٹھوارے میں نو ودھو کے جوہر کھلنے لگے وداتا نے اسے روپیندری سے ونچت رکھا تھا پرنتو اس کی کثر پوری کرنے کے لیے ات واکری پردان کی تھی اس کا سبوت اس کی واک پٹوتا تھی جو اب بہدا پڑوسیوں کو ونودت اور دفتری کو اپمانت کیا کرتی تھی اس نے آٹھ دن تک دفتری کے چرتر کا تاتوک درشٹی سے ادھین کیا اور تب ایک دن اس سے بولی تم وچتر جیو ہو آدمی پشو پالتا ہے اپنے آرام کے لیے نہ کہ جنجال کے لیے یہ کیا کہ گائے کا دودھ کتے پئیں بکریوں کا دودھ بلی چٹ کر جائے آج سے سب دودھ گھر میں لایا کرو دفتری نرتر ہو گیا دوسرے دن گھوڑی کا راتب بند ہو گیا وہ چنے اب بھاڑ میں بھننے اور نمک مرچ سے کھائے جانے لگے پراتہ کال تاجے دودھ کا ناچتا ہوتا آئے دن تسمئی بنتی بڑے گھر کی بیٹی پان بنا کیوں کر رہتی گھی مسالے کا خرچ بھی بڑھا پہلے ہی مہینے میں دفتری کو ودت ہو گیا کہ میری آمدنی گزر کے لیے کافی نہیں اس کی دشا اس منشیہ کی سی تھی جو شکر کے دھوکے میں کنین پھانک آیا ہو دفتری بڑا دھرم پرائن منشیہ تھا دو تین مہینے تک یہ وشم ویدنا سہتا رہا پر اس کی صورت اس کی اوستھا کو شبدوں سے ادھک ویکت کر دیتی تھی وہ دفتری جو ابھاؤ میں بھی سنتوش کا آنند اٹھاتا تھا اب چنتا کی سجیو مورتی تھی کپڑے میلے سر کے بال بکھرے ہوئے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی اہرنش ہائے ہائے کیا کرتا اس کی گائے اب ہڈیوں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی گھوڑی کا جگہ سے ہلنا کٹھن تھا بلی پڑوسیوں کے چھینکوں پر اچکتی اور کتا گھوروں پر ہڈیاں نوچتا پھرتا پر اب بھی وہ ہمت کا دھنین پرانے متروں کو الگ نہ کرتا تھا سب سے بڑی وپتی پتنی کی وہ واک پرچورتا تھی جس کے سامنے کبھی اس کا دریا اس کی کرمنشا اس کی اتساہ شیلتا پرستھان کر جاتی اور اپنی اندھیری کوٹھری کوٹری کے کونے میں بیٹھ کر خوب پھوٹ پھوٹ کر روتا سنتوش کے آنند کو درلبھ پا کر رفاقت کا پیڑت ہردے اچھرنکلتا کی اور پروت ہوا آتمامان جو سنتوش کا پرساد ہے اس کے چت سے ولپت ہو گیا اس نے فاقے مستی کا پتھ گرہن کیا اب اس کے پاس پانی رکھنے کے لیے کوئی برتن نہ تھا وہ اس کنویں سے پانی کھینچ کر اسی دم پی جانا چاہتا تھا جس میں وہ زمین پر بہہ نہ جائے ویتن پا کر اب وہ مہینے بھر کا سامان جٹاتا ٹھنڈے پانی اور روکھی روٹیوں سے اب اسے تسکین نہ ہوتی بازار سے بسکٹ لاتا ملائی کے دونوں اور کلمی آموں کی اور لپکتا دس روپے کی بھگت کی کیا ایک سپتاہ میں سارے روپے اڑ جاتے تب زلد بندیوں کی پیشگی پر ہاتھ بڑھاتا پھر ایک دو دن اپواس کرتا انت میں ادھار مانگنے لگتا شنے شنے یہ دشا ہو گئی کہ ویتن دینداروں کے ہاتھوں میں ہی چلا جاتا اور مہینے کے پہلے ہی دن قرض لینا شروع کرتا وہ پہلے دوسروں کو متویتا کا اپدیش دیا کرتا تھا اب لوگ اسے سمجھاتے پر وہ لاپرواہی سے کہتا صاحب آج ملتا ہے کھاتے ہیں کل کا خدا مالک ہے ملے گا کھائیں گے نہیں پڑھ کر سو رہیں گے اس کی اوستھا تب اس روگی سی ہو گئی جو آروگیہ لابھ سے نراش ہو کر پتھا پتھے کا وچار تیاگ دے جس میں مرتیو کے آنے تک وہ بھوجیہ پدارتھوں سے بھلی بھانتی ترپت ہو جائے لیکن ابھی تک اس نے گھوڑی اور گائے نہ بیچی یہاں تک کہ ایک دن دونوں مویشی کھانے میں داخل ہو گئیں بکریاں بھی ترشنا ویاگر کے پنجے میں پھنس گئیں پولاؤ اور زردے کے چسکے میں نان بائی کا رنی بنا دیا جب اسے معلوم ہو گیا کہ نگد روپے وصول نہ ہوں گے تو ایک دن سبھی بکریاں ہانک لے گیا دفتری منہ تانکتا رہ گیا بلی نے بھی سوامی بھکتی سے منہ موڑا گائے اور بکریوں کے جانے کے بعد اب اسے دودھ کے برتنوں کو چاٹنے کی آشا بھی نہ رہی جو اس کے اسنیہ بندھن کا انتم سوتر تھا ہاں کتا پرانے سد ویوہاروں کی یاد کر کے ابھی تک آتمیتا کا پالن کرتا جاتا تھا کنتو اس کی سجیوتا ودا ہو گئی یہ وہ کتا نہ تھا جس کے سامنے دوار پر کسی اپریچت منشیہ یا کتے کا نکل جانا اسمبھو تھا وہ اب بھی بھونکتا تھا لیکن لیٹے لیٹے پرائے چھاتی میں سر چھپائے ہوئے مانو اپنی ورتمان استھتی پر رو رہا ہو یا تو اس میں اب اٹھنے کی شکتی نہ تھی یا چرکالین کرپاؤں کے لیے اتنا کیرتی گان پریاپت سمجھتا تھا سندھیا کا سمے تھا میں دوار پر بیٹھا ہوا پتر پڑھ رہا تھا کہ اکسمات دفتری کو آتے دیکھا کداچت کوئی کسان سمن پانے والے چپراسی سے بھی اتنا بھیبھیت نہ ہوتا ہوگا بال ورند ٹیکا لگانے والے سے بھی اتنا نہ ڈرتے ہوں گے میں اویستھت ہو کر اٹھا اور چاہا کہ اندر جا کر دوار بند کر لوں پر اتنے میں دفتری لپک کر سامنے آ پہنچا اب کیسے بھاگتا کرسی پر بیٹھ گیا پر ناک بھون چڑھائے ہوئے دفتری کس لیے آ رہا تھا اس میں لیش ماتر بھی شنکا نہ تھی رنچھوؤں کی ہرد چیشا ان کی مکھاکرتی پر ان کے آچار ویوہار پر اجول رنگوں سے انکت ہوتی ہے وہ ایک وشیش نمرتا سنکوچ میں پروشتا ہوتی ہے جسے ایک بار دیکھ کر پھر بھلایا نہیں جا سکتا دفتری نے آتے ہی بنا کسی پرستاونا کے ابھی کہہ سنایا جو مجھے پہلے سے ہی گیات تھا میں نے روکھائی سے اتر دیا میرے پاس روپے نہیں ہیں دفتری نے سلام کیا اور الٹے پاؤں لوٹ چلا اس کے چہرے پر ایسی دینتا اور بےکسی چھائی ہوئی تھی کہ مجھے اس پر دیا آ گئی اس کا اس بھانتی بنا کچھ کہے سنے لوٹنا کتنا سار پورن تھا اس میں لجا تھی سنتوش تھا پچھتاوا تھا اس کے منہ سے ایک شبد بھی نہ نکلا لیکن اس کا چہرہ کہہ رہا تھا کہ مجھے وشواس ہے کہ آپ یہی اتر دیں گے اس میں مجھے ذرا بھی سندیہ نہ تھا لیکن یہ جانتے ہوئے بھی میں یہاں آیا معلوم نہیں کیوں میری سمجھ میں نہیں آتا کداچت آپ کی دیا شیلتا آپ کی واتسلتا مجھے یہاں تک لائی اب جاتا ہوں وہ منہ ہی نہیں رہا کہ اپنی کچھ کتھا سناؤں میں نے دفتری کو آواز دی سنو تو کام کیا ہے دفتری کو کچھ امید ہوئی بولا آپ سے کیا عرض کروں دو دن سے اپواس ہو رہا ہے میں نے بڑی نمرتا سے اسے سمجھایا اس طرح قرض لے کر کئے دن تمہارا کام چلے گا تم سمجھدار آدمی ہو جانتے ہو کہ آج کل سبھی کو اپنی فکر سوار رہتی ہے کسی کے پاس فالتو روپے نہیں رہتے اور یدی ہوں بھی تو وہ رن دے کر رار کیوں لینے لگا تم اپنی دشا سدھارتے کیوں نہیں دفتری نے ورکت بھاؤ سے کہا یہ سب دنوں کا پھیر ہے اور کیا کہوں جو چیز مہینے بھر کے لیے لاتا ہوں وہ ایک دن میں اڑ جاتی ہے میں گھر والی کے چٹورے پن سے لاچار ہوں اگر ایک دن دودھ نہ ملے تو مہنا مت مچا دے بازار سے مٹھائی نہ لاؤں تو گھر میں رہنا مشکل ہو جائے ایک دن گوشت نہ پکے تو میری بوٹیاں نوچ کھائے خاندان کا شریف ہوں یہ بے عزتی صحیح نہیں جاتی کہ کھانے کے پیچھے استری سے جھگڑا اور تکرار کروں جو کچھ کہتی ہے سر کے بل پورا کرتا ہوں اب خدا سے یہی دعا ہے کہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے اس کے سوائے مجھے کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی میں سب کچھ کر کے ہار گیا میں نے صندوق سے پانچ روپے نکالے اور اسے دے کر بولا یہ لو یہ تمہارے پروشارتھ کا انعام ہے میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا ہردے اتنا ادار اتنا ویر اور اتنا رس پورن ہے گرہ داہ میں جلنے والے ویر رن کھیت کے ویروں سے کم مہتوشیل نہیں ہوتے